welcome to lecture number 11 of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے میٹرکس کے ڈفرینٹ آپریشن اسٹڈی کیے ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن انورشن کچھ ایگزامپلس بھی ہم نے کی ایک بات رہ گئی تھی ایکسل فنکشنس کون سے فنکشنس ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل میں میٹریس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں آپ پرپورشنس ریشوز کیا ہوتی ہیں ان کے سوال کیسے حل کیے جاتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ریشوز کئی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے تو آئیے پہلے ہم مائکروسافٹ ایکسل کے جو فنکشنس ہیں ان کو دیکھیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ matrix functions in excel how to set up and manipulate ratios how to allocate an amount on a pro rata basis using proportions آئیے آگے دیکھتے ہیں matrix functions in Microsoft Excel تو اسینشلی تین فنکشنس ہیں جن میں سب سے پہلے ہے ایم ڈیٹرم فنکشن یہ ڈیٹرمینٹ ایک ارے کا میٹرکس ڈٹرمینٹ ورک آؤٹ کرتا ہے یہ آپ اگزامپل دیکھیں گے فارمولا دیکھیں گے ایک ورک شیٹ میں نے بنائی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک فنکشن ہے ایم انورس جس کا مقصد ہے کہ matrix inverse of an array کہ ایک ارے کو آپ میٹرکس کی شکل میں آپ لے کے آ رہے ہیں اور اس کا آپ انورس نکال رہے ہیں یہ انورشن آف میٹرکس کا فنکشن ہے اور تیسرا فنکشن ہے returns the matrix product of two arrays یہ ملٹیپلیکیشن جو ہم نے دیکھی کئی ہم نے اگزامپلس دیکھی تھیں تو آئیے آگے دیکھیں سب سے پہلے ایم انورس فنکشن اس کا سنٹیکس کیا ہے M inverse with in bracket array پھر ارے کی ڈیفینیشن ہے کہ array is a numeric array with an equal number of rows and columns یعنی یہاں ڈیفائن کر دیا گیا اور inverse of the matrix A one اگر نکالنا تو یہ کالم اے اور کالم بی میں کس طرح سے کیلکولیشنس ہوں گی کیا ویلیوز دی جاتی ہیں کس طرح سے یہ انورس ورک آؤٹ کیا جاتا ہے یہ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی گئی ہے ہم ورک شیٹ دیکھیں گے تو اور ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا یہاں پہ اس فنکشن کے لیے ایک رے فارمولا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک نئی چیز ہے نئی بات ہے اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ نے نارمل فارمولا تو سمجھ لیا کہ ایکول سائن پھر اس کے بعد جو بھی کیلکولیشن آپ کر رہے ہیں جو فنکشن آپ استعمال کر رہے ہیں اس فنکشن کو آپ لکھ رہے ہیں اور پھر انٹر کر رہے ہیں عام جو کیلکولیشنس ہیں جن میں عام ارتھمیٹک ڈیجٹس یا نمبرس استعمال ہو رہے ہیں ان میں تو نارمل فارمولی استعمال ہوتی ہیں لیکن جہاں اریز کا استعمال ہو جہاں آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ یہ ایک ارے ہے وہاں پہ ارے فارمولا ایک خاص طریقے سے لکھا جاتا ہے اور اس کے اسٹیپس ہیں وہ اسٹیپس کیا ہیں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایف ٹو فنکشن کو پریس کرتے ہیں ایک کی ہے کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ جس کو ایف ٹو فنکشن کہتے ہیں وہ آپ پریس کریں گے پھر آپ فارمولا انٹر کریں گے اور تیسری بات جو رے فارمولا ڈکلیئر کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ کنٹرول شفٹ اور انٹر ملا کے یہ تینوں کیس کو دبایا جاتا جب آپ یہ کریں گے تو وہ formula as an array formula enter ہو جائے گا اب یہ پتا کیسے لگے گا کہ یہ ارے فارمولا ہے عام فارمولا نہیں ہے تو اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرلی بریکٹ فارمولے کے شروع میں اور آخر میں آ جاتا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا فارمولا رے فارمولے کے طور پہ انٹر ہو چکا ہے اگر آپ سے فارمولا انٹر کرنے میں غلطی ہو تو مائکروسافٹ ایکسل فوراً فورن آپ کو بتائے گا کہ آپ کا formula as an array formula enter ہونا چاہیے اس قسم کی کیلکولیشنس میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اسپیشلی ان دس فنکشن کہ آپ نے فارمولے کو as an array formula enter کرنا تو آئیے سلائڈ کی طرف چلیں رے فارمولا پھر تین steps F two enter formula پھر کنٹرول شفٹ اور انٹر کی کیز اکٹھی دبانی ہے تو آئیے اس کی اگزامپل دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ورک شیٹ بنائی ہے جس میں ایک رے ہے چار اس کے ایلیمنٹس ہیں رو فور اور فائیو میں رے دی گئی ہے اور اس کا ایک ارے فارمولا یہاں پہ شو بھی کیا گیا ہے وہ رے فارمولا کیا ہے ایکول سائن پھر ایم انورس اور پھر ود ان بریکٹس رے لیکن یہ فارمولے کو ایز ارے فارمولا انٹر کرنا ہے جو اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی وہ اس میں وہ کرلی بریکٹس نظر نہیں آ رہے لیکن formula was entered as an array formula اور رائٹ سائڈ کا جو سیل ہے اس میں اس کی ویلیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا آنسر کیا ہے وہ ویلیو آپ کے سامنے وہ نظر آ رہی ہے آئیے آگے چلیں یہ جو انورس جواب جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ یہاں پہ پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ صرف دو نظر آ رہا تھا وہ باقی جو سیل تھے وہ فارمولے نے کور کر دیے تھے یہاں پہ اس سلائڈ پہ آپ کو چار ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں زیرو زیرو پوائنٹ فائیو پہلی رو میں ہے مائنس ون اور ٹو دوسری رو میں ہے تو یہ ایم انورس فنکشن کا استعمال ہے تھوڑی سی بات یہاں ہو جائے کہ ایم انورس فنکشن کی ان پٹ اسینشلی ایک ارے ہے آپ اس ارے کو انٹر کریں گے پھر آپ فارمولا جب لکھنے لگیں گے تو ایف ٹو فنکشن پہلے ایف کی ایف ٹو کی کی دبانی ہے then you enter the formula equal sign پھر ایم انورس پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ارے کو نارمل جیسے رینج کو پہلے ہم سلیکٹ کرتے رہے ہیں کہ ایک سیل کو سلیکٹ کر کے تو اس کو ڈرا کریں ماؤس کو تاکہ وہ سارے سیل سلیکٹ ہو جائیں تو آٹومیٹکلی رینج آپ کے فارمولے میں آ جائے گا پھر آپ بریکٹ کلوز کریں پھر شفٹ کنٹرول شفٹ اور انٹر کی کیز اکٹھی دبائیں تو وہ as a as an array formula enter ہو جائے گا اور جواب آپ کے سامنے آ جائے گا تو آئیے اگلا فنکشن دیکھیں اگلا فنکشن ہے M determ determ stands for determinant اور ڈیٹرمینٹ کس کو کہتے ہیں ڈیٹرمینٹ کیا ہے یہ میں پہلے ایکسپلین کروں اگر ایک let's say two by two کا میٹرکس ہے اور اس کی پہلی رو میں اگر ٹو اور تھری اور دوسری رو میں فور اور فائیو ہے اگر یہ چار ایلیمنٹس ہیں تو اگر آپ پہلے ایلیمنٹ کو لے کے تو ڈائگنلی جو چوتھا ایلیمنٹ ہے اسے ملٹیپلائی کریں یعنی آپ کے ایلیمنٹس ہیں ٹو تھری فور فائیو تو آپ نے ٹو انٹو فائیو ملٹیپلائی کرنا ہے دیٹ از ٹین پھر آپ دوسرے پہلی رو میں سیکنڈ ویلو کو لیں اور اس کی جو ڈائگنل ویلو ہے اسے ملٹیپلائی کریں اور پہلا جو پروڈکٹ ہے اس سے اس کو مائنس کریں یعنی سیکنڈ ویلیو آپ کی چونکہ اوپر تھری تھی اور سیکنڈ رو میں فور تو یہ ٹویلو ہو گیا تو it means ten minus twelve یعنی آنسر مائنس ٹو ہوا اب یہ جواب مائنس ٹو اس میٹرکس کا ڈٹرمیننٹ کہلاتا ہے یعنی ڈائگنلی ملٹیپلائی کیا پہلے ایلیمنٹ کو مائنس پھر جو باقی دو ایلیمنٹس ہیں ان کے پروڈکٹ کو اسے مائنس کیا تو یہ ڈیٹرمنٹ کہا جاتا ہے تو آئیں دیکھیں سلائیڈ پہ کہ یہ ڈیٹرمنٹ کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے فارمولا تو ہوا M determ with in bracket array array پھر ایکسپلین کیا گیا کہ numeric array with an equal number of rows and columns یعنی یہاں نوٹ کیجیے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ equal number of rows and columns اور یہ ایک ایگزامپل چھوٹی سی دکھائی گئی ہے کہ اگر اس طرح سے ڈیٹا جو ہے A one to C three کے رینج میں یعنی کالم اے کالم بی اور کالم سی اگر کالمس ہیں اور وہاں پہ پھر آپ اس کو اس کا ڈیٹرمیننٹ یہ تھری بائی تھری کا میٹرکس ہو گیا تو اس کو اس طرح سے آپ نکال رہے ہیں کہ A one cell multiplied by B two into C three یعنی وہ ڈائگنل ایلیمنٹس ملٹیپلائی ہوئے minus B three into C two again diagonal پھر اگلی ٹرم اسی طرح سے تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ڈٹرمینٹ کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے تو آئیے اگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ رے یہاں جو شو کی گئی ہے رو فورٹین ففٹین سکسٹین اور سیونٹین میں یہ ان فور روز اور چار کالمس ہیں اور فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایم ٹرم پہلے اکول سائن ہے پھر ایم ٹرم پھر with in brackets range of the matrix یعنی ارے جو آپ نے سلیکٹ کی ہے اور آپ نے کیسے کیا کہ آپ نے ون کو سلیکٹ کر کے ماؤس کو ڈرا کیا فائیو تک لے کے گئے پھر نیچے کی طرف ڈرا کر لیا اور ٹو تک گئے تو اس طرح سے جب آپ کریں گے تو مائکروسافٹ ایکسل آٹومیٹکلی یہ value A fourteen colon D seventeen range کے طور پہ لکھ دے گا پھر آپ نے سمپلی بریکٹ کلوز کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے اور جواب آپ determinant of the matrix above یہ ایٹی ایٹ جواب اس کو جب آپ کریں گے تو اس کا جواب ایٹی ایٹ آ جائے گا تو یہاں پہ ورڈ آف ایکسپلینیشن ڈٹرمینٹ والا جو کیس ہے اس میں رے فارمولا استعمال نہیں ہو رہا یہاں سمپلی آپ رے کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور پھر انٹر کر رہے ہیں تو یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سمپل ہے سمپل طریقہ فنکشن کو استعمال کریں سیلس کو سلیکٹ کریں رینج آٹومیٹکلی لکھا جائے گا فارمولے میں بریکٹ کلوز کریں اور انٹر اور جواب آپ کے سامنے آ جائے گا تو آئیے اگلا تیسرا فنکشن دیکھتے ہیں تیسرا فنکشن ہے M M U L T یعنی mult for multiplication M for matrix matrix multiplication تو اس سے کیا کام لے رہے ہیں returns the matrix product of two arrays اور ریزلٹ کیا ہے the result is an array with the same number of rows as array one and the same number of columns as array 2 two word of explanation here کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی پچھلے لیکچر میں ایم انٹو این کے میٹرکس کو جب ملٹیپلائی کیا تھا این انٹو پی کے میٹرکس کے ساتھ تو جواب ایم انٹو پی آیا تھا تو یہ وہی ریکوائرمنٹ دوبارہ یہاں پہ شو کی جا رہی ہے کہ جب آپ پروڈکٹ نکال رہے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کالمس ہیں پہلے میٹرکس کے وہ دوسری دوسرے میٹرکس کی روز کے ساتھ ٹیلی کریں یعنی same number of columns of the first matrix as the same number of rows for the second matrix یہ ریکوائرمنٹ ہے تو آئیے فارمولا دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہے ایم ملٹ اس میں آپ کی ان پٹ ہے ارے ون اور ارے ٹو اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ array one and array two are the arrays you want to multiply اور ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ارے فارمولا لکھنا again a word of explanation کہ یہاں آپ ارے سے ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں یعنی دو میٹریسز تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایز این رے جو فارمولا لکھیں وہ ایز این رے اس کو انٹر کریں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ اگزامپل دیکھتے ہیں اس میں آپ نوٹ کریں رے ون یہ رو ٹوینٹی فائیو میں دو ایلیمنٹس ہیں ون اینڈ تھری اور رو ٹوینٹی سکس میں دو ایلیمنٹس ہیں سیون اینڈ ٹو یہ رے ون ہو گئی اور ایک ریکٹینگل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ارد گرد یہ مائکروسافٹ نے شو کیا ہے یہ پہلی فرسٹ رینج اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ یہ بلو رنگ میں یہ ریکٹینگل ڈرا کی گئی ہے پھر ارے ٹو جو رو ٹوینٹی ایٹ دو ایلیمنٹ ہیں ٹو اینڈ زیرو اور رو ٹوینٹی نائن میں زیرو اینڈ ٹو تو یہاں بھی یہ میں نے سائڈ پہ فارمولا آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ سائڈ پہ میں نے فارمولا شو کیا ہے اور وہ فارمولا کیا ہے equal sign M mult with in brackets پہلا رینج پہلا رینج نوٹ کریں کہ اے ٹوینٹی فائیو سے بی ٹوینٹی سکس تک ہے تو یہاں پہ وہ A twenty five colon B twenty six پھر سیمی کولن یا کوما ان سم کیسز اور پھر دوسرا رینج اے ٹوینٹی ایٹ سے بی ٹوینٹی نائن تک اور یہ گرین میں یہاں پہ شو ہوا ہے مائکروسافٹ ایکسل نے پھر ایک ریکٹینگل ڈرا کی ہے تو یہ ایگزامپل آپ کو شو کر رہی ہے کہ کیسے یہ ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے اسٹوڈینٹس میٹرکس آپریشنس یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں ہم نے کئی ایگزامپلس کی اب فردر جو آپ نے کرنا ہے وہ پریکٹس میٹریسز پہ کیجیے اب دوسرا حصہ اس لیکچر کا جو ریشوز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک uh, ہے ریشوز اور اس کو آپ ایکسٹینسولی یوز بھی کر رہے ہیں کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے یہاں شامل کی ہیں اور کئی ایکسرسائزز مائکروسافٹ ایکسل میں بھی آپ کے لیے تیار کی ہیں چونکہ یہ آپ نے نارمل جو آپ کے ڈیلی پرابلمس ہوں گے یا بزنس سچویشنس ہوں گی ان میں آپ اس کو ایکسٹینسولی یوز کریں گے تو آئیے ریشوز کا دیکھتے ہیں اور اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ تین لوگ ہیں علی فواد اور تنویر ان کی ایک پارٹنرشپ ہے ایک کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کا نام ہے کریٹو انٹرپرائز اور ان کا کیپٹل ایک خاص ریشو سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور یہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے یہ seven thousand eight hundred rupees Ali نے کیا ہے five thousand two hundred rupees Fawad نے اور six thousand five hundred rupees Tanveer نے کیا ہے یہاں لکھا جا رہا ہے ریسپیکٹولی ان ادر ورڈس جس سیکوینس میں نام ہیں اسی سیکوینس سے ویلیوز ہیں تو سوال اب یہ ہے کہ what is the ratio of Ali's to Fawad to Tanveer partnership interest تو آئیے سوال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا تین لوگ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے روپاؤں میں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس ریشو میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یعنی اگر حصے گنے جائیں ان سب کے ملا کے حصے بنائے جائیں تو وہ حصے کتنے بنیں گے ہر ایک کا کون سا حصہ ہوگا اور کس تناسب سے یعنی ریشو اردو میں تناسب اس کو کہتے ہیں کس تناسب سے انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں یہ سوال کیسے حل کیا جا رہا ہے نوٹ کریں کہ یہاں پہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے علی فواد اور تنویر کے نام لکھ لیے پھر ہم نے جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں seven thousand eight hundred five thousand two hundred six thousand five hundred یہ تو ان کی انویسٹمنٹس تھیں اب میتھڈ کیا ہے کہ پہلے وہ زیروز ڈراپ کر دیے جائیں جو کامن ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو تو یہاں پہ چونکہ دو زیروز ہر فگر میں ہیں تو ان دو کو ڈراپ کر دیا گیا تو seventy eight Ali Fawad fifty two اور تنویر سکسٹی فائیو اب طریقہ یہ ہوتا ہے جب ریشو نکالی جاتی ہے تو سب سے جو چھوٹی ویلیو ہوتی ہے اس کو ایز ون ٹریٹ کیا جاتا ہے اور باقی کو اس ویلیو سے تقسیم کر دیا جاتا ہے ان ادر ورڈس کہ علی کی جو ویلو ہے سیونٹی ایٹ اس کو ہم جو اسمالسٹ ویلو ہے ففٹی ٹو اس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو جواب آ ہے ون پوائنٹ فائیو اور جو تنویر کا حصہ ہے اس کی ویلو بن رہی ہے سکسٹی فائیو ریڈیوسڈ ویلو اس کو ففٹی ٹو پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس فگر آ گئی ون پوائنٹ ٹو فائیو یعنی ریشو آف علی شرو ف ٹو تنویر کیا ہوا one point five to one to one point two five اس کو اگر ایکسپلین کریں تھوڑا سا کہ اسینشلی جب ریشو کی بات ہوگی تو سب سے جو کم ویلیو ہے اس کو ایز ون ہمیشہ ٹریٹ کرنا پھر اس ویلیو کو لے کے تو ہم نے باقی دوسری ویلیوز پہ ڈیوائڈ کر دینا تو اس طرح سے ریشوز آپ کے پاس آ جائیں گی تو آئیے آپ دیکھیں آگے چلیں یہ ایک چھوٹی سی ورکشیٹ وہی کوشچن جو ہم نے کیلکولیٹر کے ساتھ کیا جو پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا اس کو اب ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کر رہے ہیں تو کیسے اس کو ہم نے کیا ہے کہ پہلے نام لکھ لیے رو ففٹی سیون سے شروع کر رہے ہیں پہلے علی لکھا پھر فواد پھر تنویر پھر اگلے کالم میں جا کے تو علی کی جو انویسٹمنٹ تھی سیون تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ اسے انٹر کیا پھر five thousand two hundred pick کیا پھر اگلا six thousand five hundred enter کیا اب آپ نے فارمولا استعمال کرنا ہے تو فارمولا یہاں پہ کیا ہوگا smallest value is five thousand two hundred تو آپ کا فارمولا بیسکلی اب یہ ہے کہ ویلو کو مسن سیون تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ کو فائیو تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے similarly five thousand two hundred کو فائیو تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے تاکہ ایک جواب آ جائے اور سکس تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ کو بھی فائیو تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے یعنی فارمولا یہ ہوا سائن اور پھر ہم یہ فارمولا میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہ رو جہاں پہ تنویر کا شیئر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سامنے فارمولا میں نے لکھا ہے اکول سائن پھر اس ویلیو کو سلیکٹ کیا سکس تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ تو مائکروسافٹ نے بی ففٹی نائن لکھ دیا پھر ڈویژن کا سائن سلیش پھر فواد کی ویلیو جو لوئسٹ تھی بی ففٹی ایٹ سیل میں ہے اس کو سلیکٹ کیا اور پھر اس کو انٹر کیا جب ہم انٹر کریں گے تو یہ جواب ون پوائنٹ ٹو فائیو جو میں نے آپ کی سہولت کے لیے نچلے سیل میں لکھا ہے جواب ون پوائنٹ ٹو فائیو اس سیل میں آ جائے گا اب یہی formula exactly on similar lines یہ آپ سیون تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ کے سامنے بھی لکھیں گے اور فائیو تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ کے سامنے بھی لکھیں گے یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ جب آپ ایکسل میں کام کر رہے ہیں تو وہی باتیں وہی کیلکولیشنس جو مینولی ہم نے کیلکولیٹر سے کی فرق صرف اتنا ہے کہ ہر ویلیو کے لیے فارمولا لکھا جائے گا جو سب سے چھوٹی ویلیو ہے اس کو بھی اسی ویلیو سے ڈیوائڈ کریں گے تو formula is very simple equal sign پھر جس ویلیو کی پرپورشن آپ نکال رہے ہیں اس کو سلیکٹ کریں پھر ڈویژن کا سائن پھر جو اسمالسٹ ویلیو ہے اس سیل کو سلیکٹ کریں اور انٹر کریں تو یہ بڑا آسان طریقہ کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ریشوز کیسے نکالی جائیں گے آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ اگزامپل ہے کہ ریشوز کو استعمال کر کے مختلف کام کیسے کیے جا سکتے ہیں یہ بڑا ایک کامن سا پرابلم ہے جو بزنس انٹرپرائز ورک آؤٹ کرتا ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ ratio of sales of product X to sales of product Y already known ہے it is 4 to 3 اس کے بعد sales of product X forecast کی گئی ہیں ون ایٹی تھاؤزینڈ ایکس کی فور کاسٹ ہے کہ ون ایٹی تھاؤزینڈ تو what is the sale of products to maintain the same ratio یعنی سیلس آف پروڈکٹ وائی کیا ہے دس از دا کوشچن تو آئیں ذرا اس کو ڈسکس کریں بڑا کامن سا but very real type of problem کہ کمپنی مختلف پروڈکٹس بیچ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک پروڈکٹ اگر یہ کوانٹٹی اس کی بڑھ جاتی ہے تو دوسرا پروڈکٹ بھی اسی طرح سے اس کی بھی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے ان ادر ورڈس کے جو ratio of sales of the two products continues to remain the same تو اب اگر کمپنی اپنے ایسٹیمیٹ لگانا چاہے اور پروجیکشنس کرے نئی مارکیٹس میں مثلاً جا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بڑا پاپولر پروڈکٹ ہے اس کی پروڈکشن ہم ففٹی پرسینٹ بڑھا دیتے ہیں تو ان کے پاس ایک آلریڈی آرٹسٹک ہے کہ ratio between our two products is known تو وہ اس بیس پہ اپنے ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں کہ پروڈکٹ وائی اگر ایکس کی فور کاسٹ کر رہے ہیں تو پروڈکٹ وائی کتنا بکے گا تو یہ بڑا کامن پرابلم اور پچھلا جو ایکسپیرئنس ہے ہسٹوریکل ڈیٹا اس سے ریشوز نکالنی اور کیسے اس ریشو کو استعمال کرنا ہے اسینشلی اگر ریشو یعنی کیلکولیشن تو ایسے ہی ہوگی اگر ریشو فور ٹو تھری ہے تو آپ نے نمبر اگر چار آئٹمس ایک پروڈکٹ کے ہیں اور تین دوسرے کے ہیں تو اٹ مینس کہ اسی تناسب سے فیوچر فور کاسٹ کی جائے گی اور وہ کیسے ہوگی کہ اگر چار پارٹس ون ایٹی تھاؤزینڈ ہیں تو تین پارٹس کیا ہوں گے یعنی یہ ایک پر یونٹ ویلیو نکال لی جاتی ہے اور اس کو تناسب کا پر یونٹ نکال کے one eighty thousand divided by four آپ نے تناسب نکال لیا اور ملٹی پلائی بائی تھری تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ جواب آ جائے گا تو آئیں اگلی سلائڈ پہ دیکھیں کہ یہ کیسے حل کیا گیا یہ مینولی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ریشو یہ میتھمیٹیکلی کیسے لکھا جاتا ہے کہ X ratio of Y is equal to four ratio of three پھر آپ نیکسٹ لائن میں لکھ رہے ہیں one eighty thousand ratio Y equal to four ratio three پھر یہاں پہ کراس ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے یعنی یہ ریشو میں this is the way to do it آپ ایسے سوچیں کہ جیسے ایز اے لکھا ہوا ہے کہ one eighty thousand divided by Y اور دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فور بائی تھری ایسے سوچنا ہے تو جب اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو one eighty thousand multiplied by three equal to four into Y آ جائے گا اب آپ نے چونکہ وائی نکالنا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ لے جا رہے ہیں four into Y is equal to one eighty thousand into three اور Y is equal to one eighty thousand into three divided by four یعنی جواب آپ کے پاس ون تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ آ گیا تو آئیے آگے دیکھیں یہی سوال میں نے آپ کے لیے مائیکروسافٹ ایکسل میں بھی کیا ہے اور یہاں پہ نوٹ کریں فارمولا کیا لگا ہے ایک رو میں رو سیونٹی میں ہم نے لکھا پروڈکٹ ایکس اور پھر ریشو فور پھر دوسری رو میں پروڈکٹ وائی ریشو تھری یہ آپ نے ان پٹ ڈیٹا لکھا پھر اگلے کالم ڈی میں ایک کالم یہاں میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ لیجیبل رہے تو کالم ڈی میں ہم نے لکھا سیلز پھر پروڈکٹ ون ایٹی تھاؤزینڈ اور پھر کیسے کر رہے ہیں اس کو کہ ون ایٹی تھاؤزینڈ فور کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو بی سیونٹی ون کو بی سیونٹی ون اس کا چونکہ آپ جواب نکالنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی ریشو لے رہے ہیں B seventy one divided by B seventy آپ نے یعنی تھری بائی فور اور اس کو ملٹی پلائی آپ کر رہے ہیں ڈی سیونٹی کے ساتھ جہاں پہ یہ سیلز کی ویلیو ون ایٹی تھاؤزینڈ لکھی ہوئی ہے تو اس طرح سے جب آپ اس فارمولے میں انٹر کی دبائیں گے تو جواب ون تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ وہی جواب ہے تھوڑا سا یہاں کیلکولیشن کا طریقہ مختلف ہے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے اصل میں آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ ریشوز کو دیکھیں تھری بائی فور ایک طرف ہے اور دوسری طرف کیا ہے ون ایٹی تھاؤزینڈ اور کوشچن مارک تو جہاں پہ آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے وہ ویلیو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اسی ریشو میں آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تین کی ریشو چار کے ساتھ ہے اسی کو ملٹیپلائی کر دو ود دا ویلیو تو جواب آ جائے گا تو اس وجہ سے یہ فارمولا بڑا سمپل طریقے سے لکھا گیا کہ 3 بائی فور وہ cell reference multiplied by the value which is known one thirty five thousand آ گیا تو بہت ہی آسان طریقہ اور آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کتنے آرام سے یہ کیلکولیشن ہو گئی تو آئیے آگے چلیں ایک اور بڑا دلچسپ سوال چھوٹا سا how much more staff is needed سوال کیا ہے میں نے شارٹ کر کے لکھا اصل میں ایک ہاسپٹل ہے فائیو ہنڈریڈ بیڈس کا اس میں کچھ اسٹاف استعمال ہو رہا ہے جس میں ٹو ہنڈریڈ نرسز ہیں اور ون ففٹی دوسرا سپورٹ اسٹاف ہے اب یہ ہاسپٹل اپنی ایکسٹینشن کر رہا ہے ایک نیا ونگ بنا رہے ہیں اس نئے ونگ میں ہنڈریڈ بیڈس وہ ایڈ کر رہے ہیں یعنی فائیو ہنڈریڈ بیڈ ہاسپٹل اب ہنڈریڈ بیڈ ونگ ایڈ کر رہا ہے new hundred bed wing to be opened اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ assuming comparable staffing levels how many more nurses and support staff will need to be hired تو اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں کہ پانچ سو بیڈس کا ہاسپٹل ہے دو سو نرسیں استعمال کر رہے ہیں ڈیڑھ سو دوسرا اسٹاف ہے اب ایڈ کر رہے ہیں ہنڈریڈ بیڈس اور کہہ رہے ہیں جی ریشو وہی ہوگی کام کرنے والے اتنے ہی اسی تناسب سے ہی استعمال ہوں گے ریکوائرمنٹ اتنی ہی ہوگی تو بتائیں کہ ایڈیشنل سٹاف کیا چاہیے تو کیا طریقہ کیا ہوگا واٹ از دا میتھڈ کہ میتھڈ کیا ہے کہ فائیو ہنڈریڈ بیڈس اور two hundred staff of one category تو ریشو وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہی ہوگی so in other words two hundred staff کو اگر ہم فائیو ہنڈریڈ کے ساتھ اس کی ریشو نکال لیں اور اس کو جو نیا نمبر آف بیڈس ہے اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں تو ایڈیشنل اسٹاف آ جائے گا سملرلی جو ایڈیشنل اسٹاف ہے اس کی ratio with the total number of beds five hundred وہ نکال لیں اور اس کو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں تو وہ جواب بھی آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عام ٹپکل سچویشنس میں جب ایسٹیمیٹس لگائے جاتے ہیں تو یہ سمپل کانسیپٹ آف ریشوز کتنا امپورٹنٹ تو آئیں دیکھیں یہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ سوال کیسے حل کیا گیا پہلے مینولی دکھایا جا رہا ہے ایک ٹیبل کی شکل میں بیڈس 500 ہنڈریڈ ہیں two hundred nurses other staff one پھر دوسری لائن میں دیکھیں 100 ہنڈریڈ بیڈس نون ہے پھر X is not known nurses اور Y other staff is not known اب یہاں پہ یہ ریشو پہلے اسٹیبلش کر دی گئی 500 اور 200 کی ریشو اور پھر ایک دوسری سائڈ پہ ریشو ہنڈریڈ کی ریشو ایکس کے ساتھ اور اس کو ہم فائیو ہنڈریڈ کو وہ جو کراس ملٹیپلیکیشن تھی کہ فائیو ہنڈریڈ کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں اور ٹو ہنڈریڈ کو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں پھر اس میں سے ایکس کی ویلیو ورک آؤٹ کر لیں two hundred into hundred divided by five hundred تو یہ فورٹی جواب آ گیا سملرلی وہ میں نے یہاں شو نہیں کیا لیکن exactly سملر طریقے سے آپ وائی کی ویلیو نکال رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ وہ ریشو سیٹ اپ کی ہے five hundred ratio one fifty کی ایکول سائن آپ نے کیا پھر ہنڈریڈ اور ریشو وائی کے ساتھ پھر وہ کلاس ملٹیپلیکیشن یعنی ون ففٹی کی ہنڈریڈ سے ڈیوائڈیڈ بائی فائیو ہنڈریڈ تو جواب تھرٹی آ گیا تو یہ مینولی اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں تو اس طرح سے یہ کیلکولیشن ہوگی تو آئیے اب دیکھیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے ہوگا اس ورک شیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے بیڈس نرسز ادر اسٹاف لکھا رو فائیو سے یہ شروع کیا ہے اوپر وہ لکھا ہے ہاسپٹل پھر ایڈیشن ٹائٹل دو دیے ہیں بیڈس کے سامنے 500 ہنڈریڈ نرسز کے سامنے 200 hundred other staff one fifty addition جو ہے 100 اور پھر آپ فارمولا ملازہ کریں کہ فارمولا کیسے لکھا ہے کہ ایکول سائن پھر سیل ڈی سیون کو ادر اسٹاف جہاں کیلکولیٹ کرنا ہے نا جیسے پچھلی ورک شیٹ میں کیا تھا ایگزیکٹلی سملر کیلکولیشن ہیئر کہ ڈی سیون سیل کو ڈی فائیو پہ ڈیوائڈ کیا ہے یعنی ریشو ون ففٹی اور فائیو ہنڈریڈ کی جو ریشو ہے اس کو نکالا ہے اور اس کو ملٹیپلائی پھر کیا ہے ود ای فائیو چونکہ وہ ٹوٹل نمبر آف بیڈ جو ہیں وہ فائیو ہنڈریڈ پہ یہ سارا کچھ بیس کر رہا تھا اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا تو یہ جواب تھرٹی آ گیا نرسز کا جواب فورٹی آ گیا تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ بالکل انہیں لائنس پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سمپل ورک شیٹ بنا کے ایک سمپل فارمولا ہم نے لکھ کے اور ریشو کا استعمال کر کے تو بڑی آسانی سے جو جواب ہمیں چاہیے وہ ہم نے ورک آؤٹ کر لیے تو ریشو اگین ثابت ہوا کہ بہت ہی یوزفل کانسیپٹ ہے اور مائکروسافٹ ایکسل میں جب آپ کریں گے تو ان ریشوز کو آپ اس طرح سے فارمولے لکھ کے بڑی آسانی سے آپ کر سکیں گے یا ایک اور بات کہ فارمولے جب آپ لکھنے لگیں یہ یاد رکھیے کہ ریشو کن چیزوں کی لی جا رہی ہے اور پھر جب آپ ریشو لے لیں مائیکروسافٹ ایکسل میں جو ہم نے فارمولے استعمال کیے ہیں جو ان نون جہاں پہ تھا اس سے ہم نے ریشو ڈیولپ کی یعنی ان نون کی جو اوریجنل ویلو تھی اس کو جو نون بات تھی مثلا یہاں بیڈس تو اس کے جو اس کا جو اسٹاف تھا اس کے ساتھ ریشو نکال لیا اور پھر یہ ریشو پھر 500 سے ملٹی پلائی کیا ہے چونکہ اوریجنل جو ہماری فگر ہے جو بیسس ہے وہ 500 تھا تو یہ کس طرح سے آپ نے پک کرنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ تاکہ ریشو جو ان نونس ہیں ان کے درمیان لی جائے اور and then you can multiply with the known value of the basis جس پہ آپ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو آئیے آگے چلیں اب اس سلائڈ پہ دیکھیں کہ ایسٹیمیٹنگ یوزنگ ریشوز اور یہ ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے یہاں پہ کہ آپ نے کچھ مہمان بلائے ہیں اور آپ نے سوچا کہ میں پنچ ان مہمانوں کو پلاؤں گا اور آپ نے سلیکٹ کیا کہ میں تین جوس استعمال کروں گا اس پنچ کو بنانے کے لیے mango juice apple juice orange juice پھر آپ کا ایک سیکرٹ فارمولا ہے کہ ریشو اگر میں تین حصے مینگو جوس دو حصے ایپل جوس اور ایک حصہ اورینج جوس استعمال کروں تو یہ بڑا مزیدار پنچ بن جاتا تو اب سوال کیا ہے کہ how to make two litres of punch calculate quantity of ingredients یہ آپ کا سوال ہے کہ what quantity of ingredients is needed اس کو کیلکولیٹ کریں تو آئیں اس پہ بات کریں یہ کیسے حل ہوگا کہ یہاں تھوڑا سا مختلف ہو گیا ریشو دی ہوئی ہے تھری ٹو اینڈ ون اور اب کہا جا رہا ہے کہ دو لیٹر جوس بنانا ہے تو یہ بتاؤ کہ کتنا مینگو جوس ہو کتنا ایپل جوس ہو اور کتنا اورنج جوس تو ایسے سوال حل کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ حصے ٹریٹ کریں پارٹس مثلاً تھری پارٹس ایک آئٹم کے ہیں ٹو پارٹس دوسرے آئٹم کے ہیں اور ون پارٹ تیسرے آئٹم کا تو ان کو اگر ہم حصے ٹریٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ three plus two plus one یہ چھ پارٹ بن جائیں گے یعنی اگر آپ ایک لیٹر ہر جوس کا استعمال کریں ایک لیٹر کی پیکنگ میں تو ریشو تناسب جو آپ کے پاس ہے کہ three plus two plus one it means کہ سکس لیٹرس ہمارے پاس جوس پھر آ جائے گا اب سوال یہ ہے اس سوال کو ایسے سوچنا کہ اگر چھ لیٹر جوس ہے تو اس میں جو مینگو جوس ہے وہ تین لیٹر ہے تو اگر دو لیٹر میرے پاس ٹوٹل جوس ہو تو پھر مینگو جوس کتنا بنے گا دوسرے الفاظ میں کہ یہاں پہ جو ریشو نظر آ رہی ہے کہ تین حصے چھ میں سے مینگو جوس ہے تو ریشو ون ٹو ٹو ہو گئی تو اسی ریشو سے اگر ہم دو لیٹر کو ملٹیپلائی کریں گے تو اٹ مینس کہ یہ three to six point five بنتا ہے تو پوائنٹ فائیو کو جب آپ دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک لیٹر آ جائے گا تو طریقہ اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ اس قسم کے جب سوالات ہمارے سامنے آ جائیں جہاں ہم نے پارٹس ہمیں دیے ہوئے ہیں تو پہلے ہم یہ کریں گے کہ ٹوٹل کو نکال لیں گے پھر انڈیویجل پارٹ کو ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کر کے تو ریشو نکال لیں گے ریشو کیا ہے یعنی فریکشن کی شکل میں اس کو نکال لیں گے اور اس کو جو ایکچول فگر ہے اسے ملٹی پلائی کر کے جواب نکال لیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیسے ہم نے حل کیا یہ پہلے مینولی دکھایا جا رہا ہے کیلکولیشن کیسے کی جا رہی ہے کہ مینگو جوس ہے تھری پھر ریشو ہے ایپل جوس کے ساتھ دو پھر اورنج جوس ون اور ٹوٹل یہاں پہ اگلی لائن میں شو کیا جا رہا ہے اکول ٹو سکس اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ایکس کوشچن مارک پھر وائی کوشچن مارک پھر زیڈ کوشچن مارک پھر ٹوٹل آپ لکھ رہے ہیں دو لیٹر تو یہاں پہ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہوں گا اسٹوڈینٹس ایک آسان طریقہ پرابلمس جو ورڈس میں ہیں ان کو ہم نے سمبولک شکل میں لکھنا ہے سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے نون کوانٹیٹیز ان کو لکھ لیں مثلاً اس ایگزامپل میں تھری کی ریشو ٹو پھر نیکسٹ ریشو ون نون ہے اس کو لکھ لیا جائے پھر جو ان نونس ہیں ان کے لیے ویریبل نیمز استعمال کیے جائیں ویریبل نیم سے کیا مراد ہے ایکس وائی زیڈ اور any name which you choose کو ضروری نہیں ہے کہ ایکس وائی زیڈ ہی ہونا چاہیے it can be X one X two X three it can be Y one Y two Y three کوئی بھی آپ سمبولک ویریبل استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے اس کیس میں ہم نے چوز کیا ایکس وائی زیڈ اور جو ٹوٹل تھا وہ نون تھا total equal to two litre تو اس طرح سے آپ ہر پرابلم کو کانکریٹ شکل میں لے کے آ سکتے ہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے میتھمیٹیکل پرابلمس حل کرنے کا اور آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ہر پرابلم کو اسٹڈی کرنا چاہیے اس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیے اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ آپ اس ٹائپ کے پرابلمس کو فوراً بیئر بونس جو ڈیٹا ہے یعنی ہارڈ کور ڈیٹا اس کی شکل میں لے آئیں اور سوال بالکل سمبولک شکل میں آ جائے یہ بہت ہی اہم ایکسرسائز ہوتی ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے تو آئیے ہم اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھیں کہ ہم نے اس سمبولک ریپرزنٹیشن کے بعد پرابلم کو حل کیسے کیا یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینگو جوس ایکس ہم نکال رہے ہیں ویلو تو یہاں پہ تھری بائی سکس ہم نے کیا یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے three by six into two تو یہ تھری بائی سکس ہے کیا یہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا three by six essentially note کریں کہ یہ تھری آؤٹ آف سکس ہے اس کو ایسے لکھا جا رہا ہے تھری ڈیوائڈیڈ بائی سکس یعنی ریشو تو نو ڈاؤٹ کہ ratio of three to six ہے یہ لیکن جب کیلکولیشن میں یہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک پروپورشن کی شکل میں آ گیا یعنی پروپورشن جس کو اردو میں حصہ کہیں گے تناسب حصہ پروپورشن انگلش میں ریشو اینڈ پرپورشنس کہتے ہیں کہ جب ریشو کو آپ اس شکل میں کنورٹ کریں گے تو اس کو پرپورشن کہا جاتا ہے تو یہ تھری بائی سکس بیسکلی ایک پرپورشن ہے اور اس سے جو کام کیے جائیں گے جو کیلکولیشنیں کی جائیں گی ان کو ہم کہیں گے کہ یہ پرپورشنل کیلکولیشن ہوئی تو آئیے سلائڈ پہ چلیں three by six multiplied by two یعنی وہی پروپورشن جو مینگو جوس کی چھ میں تھی اسی پروپورشن سے ہم نے دو لیٹر میں کیلکولیشن کر دی پروپورشن نکل آئی three by six zero point five جو آپ نکلتا ہے انٹو ٹو ایک لیٹر آ گیا سملرلی ایپل جوس پروپورشن کیا ہوئی two divided by six multiplied by two اور جواب آ گیا پوائنٹ سکس سیون لیٹر اور اورنج جوس زیڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی پرپورشن بن رہی ہے ون بائی سکس تو اس کو بھی دو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور جواب آ رہا ہے زیرو پوائنٹ تھری تھری تو یہاں یاد رکھنے کی کیا بات یہ میں ایکسپلین کروں تو اسٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ طریقہ جو ہے اس قسم کی کیلکولیشنس کرنے کا کہ اگرچہ بات تو ہے ریشو کی لیکن جب ہم کیلکولیشن کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم پروپورشن استعمال کر رہے ہیں اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے پروپورشنل کیلکولیشن جب کی جائیں تو ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرو ریٹا بیسس پہ ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں یعنی وہی ریشوز جو پہلے نون تھیں ڈفرینٹ کوانٹیٹیز میں وہ نئی سچویشن میں اسی ریشو کو مینٹین کیا جا رہا ہے پرپورشن وہی ہے پرپورشن کو آپ جب ڈیوائڈ کے سائن کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس پرپورشن آ رہی ہے آئیے دیکھیں یہ سوال مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے آلو تو یہاں آپ دیکھیں مینگو جوس تھری ریشو دی ہوئی ہے apple juice ratio two orange juice one تو ہم نے ان سب کو جمع کر کے ٹوٹل لیٹر میں شو کر رہے ہیں کہ یہ چھ لیٹر اب چھ جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ میں نے ایک فارمولا لگایا ایکول سائن پھر میں نے یہ رینج سلیکٹ کیا ایکول سائن کر کے تو سم لکھا تھا پہلے پھر ود بریکٹ شروع پھر میں نے رینج سلیکٹ کیا تو وہ آٹومیٹکلی تھری ٹو ون کا سم چھ کی شکل میں یہاں پہ آ گیا لیکن اصل جو ہمارا سوال یہاں پہ ہے وہ تو ہے کہ جوس کیسے نکال رہے ہیں کیلکولیشن کیسے کر رہے ہیں تو کالم ڈی میں میں نے پہلے لکھا ہے کوشچن مارک تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ویلوز نکالنی ہے اور اسی کالم میں اس کی جو فارمولا ہم یوز کر رہے ہیں یہ میں اورنج جوس کے سامنے دکھایا میں نے B twenty two divided by B twenty three تو بی ٹوینٹی ٹو یہ اورنج جوس کا سیل تھا سیل ریفرنس اور اس کو ڈیوائڈ کیا گیا بی ٹوینٹی تھری پہ وچ واز دا ٹوٹل یعنی وہ پرپورشن نکل آئی اور اس کو پھر جو اصل جو ویلو ہے ہمارے پاس ٹو لیٹر وہ ڈی ٹوینٹی تھری میں ہے اس سے ہم ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو اس کا جواب میں نے نیچے شو کیا ہے اس کا جواب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والی جو کیلکولیشنس ہیں وہاں پہ میں نے شو کیا ہے اس سیل کا جواب جب آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ویلو پوائنٹ تھری آ جائے گی اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر بھی بڑا انٹرسٹنگ رہا دو کانسیپٹس ہم نے اس میں دیکھے کہ ایک تو میٹریسز کیسے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کیلکولیشنس کی جاتی ہیں آپ نے تین فنکشن مائکروسافٹ ایکسل میں میٹرکس ریلیٹڈ وہ کیے پھر ہم نے ریشو پرپورشن کو بڑی تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا پروپورشنس کیسے استعمال ہوتی ہیں ریشوز کیسے استعمال ہوتی ہیں یہ بڑا ایک یوزفل uh, سبجیکٹ ہے اس کی ورک شیٹ آپ کے لیے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے اس کو مہربانی کر کے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور یہ سارے جو آج کے ہم نے سوال حل کیے ان کو خود مائکروسافٹ ایکسل میں کمپلیٹ کریں اگلے لیکچر میں ہم اور دلچسپ میتھمیٹیکل پرابلمس کی بات کریں گے جن میں مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کیا ہے وہاں سے بات شروع ہوگی آج کے لیکچر میں اتنا ہی بہت دلچسپ رہا امید ہے آپ مائیکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیں گے محنت کرتے رہیں گے آج کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ